ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادخلوا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم مؤتمر سامعين بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بقرہ کی کرب ہم نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنی عظیم ترین نعمتوں پر تذکرہ کیا ہے اور اللہ حب العالمی حکم دیا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے فضل و کرم کو برابر یاد رکھا کریں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہوگا کہ حکم رب نے جو انعامات اور احسانات ہم پر کیے ہیں برابر ان کا تذکرہ ہونا چاہیے یا دہانی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے انعام پر شکر گزاری کا تجربہ ہاں، ہاں، ہمارے اندر پیدا ہو اسی سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جو بے شمار انعامات اور فضل و کرم کیا ہے کہ وہی تو اللہ یا تو

کی غلط چیزوں سے ہمارے غریب لوگوں کو پاک کرتے ہیں تکیا کرتے ہیں ہدایت کیا بتاتے ہیں نمبر تین محبول کتاب ہمارے غریب لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں کتاب کی تعلیم دینے کتاب کی تعلیم دینے کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا سیکھ لیتے تھے پھر اگلا اگلی پانچ آیتوں کا درد جب تک اس آیت کو ہم پڑھنا نہ سیکھ لیں اس کے اندر کیا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو نہ سمجھ لیں تب تک اللہ کے نبی اگلا درد ہمیں سبق نہیں کیا کرتے تھے اس لیے بڑی جاری اللہ تعلیم دیتے اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ سنت کی اللہ ہے لوگوں کہ ہم اللہ کے عزت کریں اس کی تکلیف کریں اس کی تعلیم کریں اور نبی کی تعدی کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ ہم نبی شام کی احادیث کی تعلیم کریں حدیث اگر حدیث کے بارے میں کوئی گستاخی کیا تو ہے ایک صاحب نے کہ اللہ تم سے محبت کرے تو ایک راستہ ہے ہمارے نبی کی سیوا کرے اور سیوا کس نے کرنا صرف نماز تک تک نہیں نہیں روزے میں رسول نبی جو بھی تمہیں حکم دے اس کو قبول کر لینا وہ تمہارا روشن کروں اور جس سے نبی روک دے اس سے بات کرنا صحیح مسلم کی حدیث ایک شخص

اپنی پسند کو کرنے کو نبی کی حقیقت پر نبی کے دیتا ہے لیکن پانی کے زندہ کا شوق ہمارے دن کا پریشان ہے لیکن حدیث رسول کے یاد کرنے کے لیے میں کہیں باہر نہیں جاتا تھا بھوکھا بھی رہتا ہوں تو سوچتا میں چلا جاؤں تو کہیں کھانا کھانے کے لیے کوئی حدیث بیان کر دیں گے میں سکون نہیں کہتے اس طرح سے میں نے حدیث یاد کیا ایک دن نبی حصہ آئے اور ہمارا یا رسول اللہ بس میں ایک چیز آپ سے مانگتا ہوں دعا کرو ایک